وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے آفادات کے سامنے صورت الطلاق کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج انشاءاللہ اللہ اسی آیت کی روشنی میں خطبے کے اندر کچھ باتیں پیش کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے تقوا کی بڑی فضیلت قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے تقوا کی فضیلت یا اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہے انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی تقوا کی بڑی اہمیت ہے اور اخروی زندگی میں بھی تقوا کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے اسی لیے رب العالمین نے فرمایا العلفی اوت مِنْ قبل وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اے مسلمانوں تم سے تم کو بھی اور تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ہم نے سب کو تقوی اللہ کا حکم دیا تھا اللہ رب العالمین نے تقوا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان هم محسن جو لوگ تقوا اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی تقوا اور محسنین محسن نیک لوگوں کا ساتھ اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام صاحب بڑی پابندی سے دعا کیا کر تقوا کی اللہ اللہ و کل ہدا ولافا فول گنا اس آیت کو یاد رکھیں اس دعا کو ہمیشہ پہاڑا کریں اللہ انی اصل و کل ہدا تقا وفا فول اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث اللہ نفسی تقواہ و ذکی انت خیر و من ذکا انت ولی جو و مولا نبی علیہ السلاۃ السلام جب بھی لوگوں کو باہر وسیعت کرتے یا کہیں کوئی شخص جانے لگتا اللہ رسول کے پاس وسیعت اور نصیحت کے لیے آتا تو سب سے پہلے آپ اس کو تقوا کی وسیعت کرتے تقوا اختیار کرو حضرت معاد ابن جبل حضرت ابو درگ فاری حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جب یہ تمام حضرات ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ نے ہی کیا تھا علیہ تقو ہاں؟ اتق اللہ ہے سما دنیا میں کہیں بھی رہنا اپنے اندر تقوا پیدا کرنا تقوا اختیار کرنا دوستو تقوا کیا ہے تقوا کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین ہاں؟ کی اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کے در سے کرنا اسے کہا بڑی مختصر تعریف ہے اللہ علم المنکرات اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کی پابندی سے بجا لائیں اور جن سے منع کر دیا اس سے بعد آئیں اسی چیز کا نام ہے تقوا تقو اللہ علم امورات و ترکل المنکرات حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں اور امام بہ کی رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کرتے ہیں کہ ام الدردہ نے پوچھا کہ ابو دردا تقوا کا کیا مطلب ہے تو اس وقت تقوا کا معنی یہی بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون کمانا بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقوی اللہ تعالی سے درنے کا حق یہ ہے کہ انسان ایو تاعف فلا یعصا وان یذکر فلا ننسا وان یشکر فلا یکفر لوگو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا کہ مومنو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے تو ڈرنے کا حق یہ ہے تقوی اللہ تعالیٰ سے تحقیقت میں تقوا کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مومن اپنے اندر تین چیزیں پیدا کرے نمبر ایک فلا یوسا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے نمبر دو فلا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو یوز کر فلا یونشا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ رب العالمین کو بھلایا نہ جائے تیسری چیز جس سے تقوا کا حق ادا ہوتا ہے کر فلا یقفر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچا جائے رب العالمین نے سورت الطلاق کی شاید میں جو میں نے یہاں فضرات کے سامنے پڑھی ہے رب العالمین نے فرمایا کہ وہ میت اللہ یج اللہ مخرجا ون ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوا ہوتا ہے اللہ رب العالمین تقلّہ یج اللہ مخرجا اللہ رب العالمین تقوی کی برکت سے ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ اسے مہیا کر دیتے ہیں بڑے سے بڑے بڑے مشکلات اور پریشانیوں میں ہو لیکن اگر انسان تکوا اختیار کر لے تکوا آ جائے تو اللہ رب العالمین تکوا کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں ویر دکھ ہو مین ہے سنایا تصف اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اہل تکوا کبھی بھوکے نہیں مرتے ویر دکھ ہو مین ہے سنایا تصف اللہ رب العالمین ان کے لیے رسک کا انتظام ایسی جگہوں سے کر دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا آگے رب العالمین نے ساتھ فرمایا وہ میں یہ توکل اللہ فہو حسو اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی علیہ السلات و سلام نے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ کے ڈر سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اگر وہ اللہ کے تعت و فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے کسی انسان کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں بنتے اور اسی طرح سے اگر وہ دنیا میں کسی گناہ کسی برائی کو چھوڑتے ہیں تو کسی پولیس کسی انسان کے ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے اگر کوئی انسان ایسا اپنے اندر تقوی پیدا کرے کہ جب بھی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس نیت سے کہ رب نے اس کو ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اور اگر کسی گناہ سے بچتا ہے تو اس لیے گناہ سے بچتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرے رب نے رب کے نبی نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اگر ہم اس کو کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ یہی فکر پیدا کر دی اگر کسی انسان میں یہ مادہ اور یہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گئی مشکلات اور پریشانیوں سے نکالتے ہیں نبی علیہ السلام شام کے ایک حدیث ہے نبی علح شام نے ساتھ رمایا اے لوگوں تین دوست تھے تین ساتھی کہیں راستہ پکڑ کے جا رہے تھے کسی کام سے کہیں گئے اور واپس ہو رہے تھے راستے میں بارش کا موسم تھا اور پہاڑی را... پہاڑوں کے درمیان سے راستہ گزرا ہوا تھا اور بڑی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی بادل گرج رہے تھے پریشانی تھی بچنے بارش سے بچنے کے خاطر وہ بیچارے کوئی درخت نہ ملا ایک پہاڑ کے اندر ایک غار تھا اسی غار میں تینوں جا کر کے بیٹھ گئے نبی علیہ السلاط اسلام رشاط رماتے ہیں جیسے وہ تینوں گار میں جا کے بیٹھے اور اطمینان سے اطمینان ہوا کہ اب بارش سے ہم بچ جائیں گے اتنے میں بڑی مصیبت آئی بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک پہاڑ کے چٹان گری اور آ کر کے وہ گار کے دروازے پر رک گئی اور اب نکلنے کا سارا راستہ بند نہ پانی نہ ہوا نہ کوئی انسان دیکھ سکتا ہے ساری پریشانیوں میں گر گئی اس میں کہنے لگے دیکھو ہم تینوں ایسی پریشانی میں نظر البسر نظر المتر وافل اثر اب بڑی مشکلات میں ہیں ایک تو بارش ہوئی پرانے زمانے میں قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کے معلوم کرتے تھے کہ آدمی ادھر سے گزرا ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں بارش ہوئی ہم لوگوں کو نشانات قدم بھی مٹ گئے اس لیے اب تو دنیا میں کوئی گزرنے والا یا دیکھنے والا پتا نہیں سکتا کہ ہاں آدمی ادھر سے گئے اور کہاں گئے پتا نہیں چل گیا یا اس زمانہ یہ زمانہ ہے جہاں کسی ملک کے پاس کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا کہ آدمی کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے تینوں بڑے پریشانی مبتلا ہوئے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہتے ہیں ان اے میرے بھائی ہم تو آج ایسی جگہ آ کر کے پھنس گئے ہیں نہ کسی کو علم ہے نہ کسی کو معلوم ہے ایک ہی راستہ ہے ہمارے رب نے ہم کو ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب دنیا سے سارے سہارے منقطع ہو چکے ہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک شریف کی طرف ہم توجہ کریں لیکن بڑی ہوشیاری یہ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ رب العالمین مصیبت کو دور کر دے اور دعا کیسے مانگیں بے صالح زندگی میں ہم تینوں میں سے ہر ایک نے جو سب سے بڑا عمل اپنے سمجھ اپنے ہاں، سوجھ بوجھ ہاں، اپنے علم کے مطابق ہر ایک نے سب سے بڑا نیک عمل جو کیا ہو اس نیک عمل کا حوالہ دے اے اللہ یہ فلاں کام میں نے زندگی میں آپ کی رینا کے لیے کیا تھا اللہ اس عمل کی برکت سے اس عمل کا واسطہ ہم دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری مصیبت کو ٹال دے خدا یہ چل گیا انسان کو ہمیشہ مشکلات میں دعا مانگنے ہو تو پیر فقیر زندے مردے کو وسیلہ بنانے کے بجائے انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنائے یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہی والعمل الصالح اس میرے بندو تم دعائیں مانگتے ہو تمہاری دعائیں اوپر چڑھتی ہیں رب کے پاس اور کون چاہتا ہے والعمل الصالح اسالحر اور تمہارے نیک اعمال اس کو لے کے اوپر پہنچاتے ہیں تو دوستو سب سے بہترین اعمال کا تینوں نے جائزہ لیا اس میں سب سے پہلا انسان کہنے لگا الہ العالمین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان ان لہو کا نلی والدانی شیخانی کبیرانی رانی اللہ آپ کو تو معلوم ہے ہم نے زندگی میں بڑے اعمال کیے ہیں لیکن آج اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے جس عمل کا وسیلہ ہم پکڑتے ہیں جس عمل کا حوالہ اور واسطہ آپ کو دے کر کے اس مصیبت کو ٹالنے کی اپیل کرتے ہیں وہ یہ ہے آپ جانتے ہیں میں نے اللہ آپ جانتے ہیں علی اب والدانی شیخانی کبیرانی ہمارے گھر میں دو بوڑھے ماں باپ تھے ماں بھی بوڑھی اور باپ بھی بوڑھا تھا یہ ہے میرے انیک کامات ہاں؟ ان لہو کانا والدانی دونوں والدین تھے شیخان دونوں بوڑھے ہو گئے تھے کبیران وہ بھی عام بوڑھے نہیں بہت ہی بہت ہی زیادہ بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے اور میرا دستور تھا وہ میری بیوی تھی وہ سبیت ولی سبیت یہ تین قسم کے لوگ تھے نمبر ایک چھوٹے چھوٹے بچے ایک بیوی اور نمبر تین دو بوڑھے ماں باپ یہ ہماری پوری فیملی تھی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس نہ زراعت تھی نہ باغات تھے نہ کھیت کھیتی باڑی تھی ہمارا سارا گزارا بکریوں کے دودھ پر تھا کنت ار میرے پاس میں نے بکریاں پال رکھی تھی انہی بکریوں کو چراتے اور ان کے دودھ سے ہم بھی زندہ رہتے اپنے ماں باپ کو بھی پلاتے اور اپنے بچوں کو بھی اور بیوی بی کو بھی پلاتے یہی ہمارا روزانہ کا گزارا تھا الہ العالمین آپ جانتے ہیں ایک دن میں اپنے بکریوں کو صبح دودھ نکالا اور اپنی فیملی ماں باپ کو پلایا بیوی بی کو دیا بچوں کو پلایا خود بھی پیا اور پھر بکریوں کو چرانے کے لیے نکل گیا روزانہ چڑھاتے میرا دستور یہ تھا بکریاں چڑھاتا شام کو جب بکریاں لے کر کے آتا تو بکریوں کو دودھ نکال کر کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا اپنی بیوی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے سب پر اپنے ماں باپ کو مقدم کر رکھا تھا ہم نے ماں باپ پر نہ بیوی کو کبھی آگے رکھا اور نہ تو کبھی اپنے بچوں کو ہم نے ہمیشہ اپنے باپ کو مقدم رکھا ماں باپ کو دودھ پلا دیتے اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم بھی بیوی بچے سب لوگ دودھ پیتے اور پھر آج گزرتی تھی لیکن ایک دن میں بکریوں کو چرانے کے لیے گیا تو قریب کے درختوں میں پتے نظر نہ آئے چارہ نہ ملا ہرے بھرے درخت اور چارے کو ڈھونڈنے کے لیے بکریاں لے کر کے بہت دور تک چلا گیا آگے مل جائے گا اور آگے گیا نہیں ملا اور آگے گیا یہاں تک کہ ہمیں ہرا بھرا درخت اور بہترین قسم کے پتے اور چارے مل گئے لیکن کی مشکل یہ آئی جانے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جب واپس آیا تو قد نامہ گھر پہنچا تو بوڑھے ماں باپ دونوں سو چکے تھے کہتے ہیں یہ میرا سب سے بڑا عمل آیا اور بچے بیوی بی جگ رہی تھی بچے مارے بھوک سے پریشان تھے آیا تو دونوں ماں باپ سو چکے تھے دودھ نکالا بچوں نے مانگا لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا بچے رو رہے تھے بھوک سے بے قرار بھوک سے پریشان ادھر بیوی لیکن میں نے کہا اللہ کہ کون سی مصیبت میرے اوپر آ گئی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئیں گے لیکن میرا کوئی قصور نہیں پتے بکریوں کا چارہ بہت دور ملا وہاں سے واپس میں آتے آتے بس ماں باپ سو گئے دودھ نکالا اور کہتے ہیں ماں باپ کے لے لا کے کھڑا ہو گیا ایک طرف ماں سوئی دوسری طرف باپ سویا ہوا ہے اور دودھ کا پیالہ لے کر کے میں کھڑا ہوں جگاتا ہوں تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی نیند خراب ہوگی یہ بھی بے ادبی نظر آئی قدموں کے پاس بچے دودھ کے لیے لپک رہے ہیں بیوی بی پریشان بیٹھی ہے لیکن میں سوچتا ہوں سو رک جاؤ دادا دادی اٹھیں گے ان کو پہلے دودھ پلا دیں گے لیکن دادا دادی ایسی بھوک بھوک میں بھی ایسی میٹھی نیند سو رہے کہ ان کو جگنے کا موقع نہ لگا یہاں تک قلعہ آپ جانتے ہیں صبح ہو گئی اور میں وہاں سے تلا رہتا میں دودھ کا پیالہ لیے اسی طرح سے کھڑا نہ خود پیا نہ بچوں کو دیا نہ اپنے ہاں، ہاں، بی کو دیا بس انتظار میں تھا کہ اب والے دین بدلیں گے نیت کھلے گی دے دیں گے کہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا ماں باپ اپنے سے نیت کھولے تو دیکھا کہ بچے ہمارے قدموں تلے دودھ کے لیے لپک رہے ہیں اور میں دودھ اوپر اٹھاتا جاتا ہوں کہ ماں باپ دادا دادی اٹھے تو دیکھا کہ میں دودھ لے کے کھڑا ہوں فسا کئی تو ماں کا بولا گا ہم نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے ساتھ سے پہلے رات بھر انتظار کیا لیکن سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا ماں باپ کو دودھ پلایا آسودہ ہوئے پھر بچوں کو دیا ہم نے بیوی کو دی اور ہم بھی پیے الحال عالمین اللہ کل تو فال تو اما اللہ آپ دل کی بات جانتے ہیں ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا صرف یہ تھا کہ تیرا حکم ہے کہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے مسجد چیز ہمارے سامنے تھی بچے دودھ کی ریلا پک رہے تھے لیکن میں نے کہا بچوں پر بھی حق اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے مقدم جب تک ماں باپ کو دودھ میں نہیں پلایا ہم نے کسی کو نہیں دیا اللہ اگر یہ کام تو نے قبول کیا ہے تیرے مرضی کے لیے میں نے کیا تو اللہ آج جس مصیبت میں اس مصیبت کو ٹال دے ہیں میں نے دعا مانگی اتنے میں وہ چٹان ایک تہائی ہٹ گئی لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ ہم نکل سکیں <coughs> لیکن حوصلہ بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصیبت کو دور کرتا ہے نیک لوگوں کی پریشانی دور کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کا یہ مقام فوری طور پر الحمدللہ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے نے دعا کی اللہ نے اور دعا قبول کی یہاں تک یہ سب نکل گئی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اقول کو لہٰذا استغفر اللہ من کل ذنب ما توب الیہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه میرے بھائیو ماں باپ پر کسی انسان کے حق کو مقدم نہ کرو حضبی السلام نے سامنے فرمایا سلاستن سلاستن لا اکبر اللہ منہم شرفن ولا عدلا تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا روز نماز حج زکات ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور ان تینوں میں سب سے پہلے اللہ کو گئی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نبی علیہ السلام ساتھ رماتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں جس نیک عمل کا بدلا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے نمبر دو دوسرے نے کہا اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری ایک ججاد بہی تھی والد کا انتقال ہو گیا تھا چاچی کا بھی انتقال ہو گیا تھا وہ بچاری ماں باپ کا جمع کیا ہوا سرمایہ ختم ہو گیا اور بڑی پریشانی بھی آئی ایک مرتبہ بھوک اور میری نگاہ بڑی غلط نگاہ چچا داد بہن پر تھی اور اس سے اپنی حدیث اپنی حرام کاری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا موقع کے تلاش میں تھا جب چاروں طرف سے مر مایوس ہو گئی بھوکی مرنے لگی تو میرے پاس آئی بھائی جان آپ میرے چچا داد بھائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کرے مہربانی کرے آپ مجھے کم سے کم ایک سو بیس روپے کی ضرورت ہے آپ دے سکتے ہیں میں نے سوچا اللہ اچھا موقع ہے میں نے دے دیا لیکن کہا اس شرط پر دوں گا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرے میں اپنی خواہش تج سے پوری کروں گا اور لڑکی مجبور تھی جان بچانے کے لیے کہا چلو ٹھیک ہے کہتے ہیں میں نے دے دیا اس کو ایک سو بیس پچیس درہم ہم جتنے سے دے دیا اور جب اس کو ہاتھ لگایا دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا بھائی جان آپ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کا ہمارا حق تھا ہم نے آپ کو اپنا کارا بدار اپنا چچا داد بھائی اپنا ذمہ دار سمجھ کر کے مانگا اور آپ میری مجبوری سے فائدہ ہو کر کے ہمارے جسم سے کھیل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اے اللہ جب اس نے آپ کا حوالہ دیا اور کرا داری کا حوالہ دیا تو میرا دل نرم ہو گیا اللہ دنیا میں کسی کے ڈر سے میں نہیں چھوڑا اس بہن نے کہا اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں اور ایک سو بیس دن دیا تو میرا حق تیرے اوپر بنتا اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے اللہ اس نے ایسی نصیحت کی کہ تیرے ڈر سے میں نے تیری رضا کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ایک سو بیس درہم بھی میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ ان کن تو اے اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تیری خوش کے لیے تیرا حوالہ دیا میری بہن نے اور میں تیرا نام سن کر کے لرس گیا اور میں نے معاف کر دیا اور سب کچھ میں نے حرام کاری چھوڑ دی اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو جانتا ہے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے اللہ شاہ فرماتے ہیں ایک حصہ چٹان اور ہٹ گئی نے کیا حضرت عبداللہ ابو ابو دادا کہتے تھے یاد رکھو لا وہ نیکیاں کرتے رہو نیکیاں کبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھلائی نہیں جاتی تیری نیکیاں قبر میں بھی حشر میں بھی اور دنیا کے بہت سارے معاملات تیری نیکیاں تجھے کام آئے گی اور گناہوں سے بچنا برائیاں کبھی بھلائی نہیں جاتی برائیوں کی سزا اگر دنیا میں نہ ملی تو قبر اور حشر میں ضرور ملے گی اس لیے ہمیشہ نیکیاں کر برائیوں سے بچ اللہ اکبر اللہ نے دو حصہ دو حصہ کہا دیا پھر تیسرا کھڑا ہوا اللہ سے سنواتے ہیں اس نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں سیٹھ آدمی تھا ہمارے پاس کئی مزدور کام کرتے تھے مزدوروں میں سے مزدور شام کو آئے مزدوری مانگنے کے لیے میں نے سب کو دیا سبوں نے لے لیا لیکن ایک نے مزدوری دیا تو پھینک دیا ہمیں لوٹا دیا کہا میرا اتنا بنتا ہے میں نہیں لوں گا جب تک اتنا پورا نہ دیں میں نے کہا میں اتنا ہی دوں گا مرضی ہو تلے ورنہ جا اس نے کہا میں لوں گا تو اتنا لوں گا ورنہ نہیں لوں گا اللہ اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگایا اور اللہ نے اس کی جو مزدوری چھوٹ گئی تھی اس سے کاروبار کیا اتنا اللہ نے ہمیں دنیا میں مالو دیا کہ وہ بڑی سے وادی اونٹوں کی بڑی سے بڑا سا میدان گھوڑوں سے اور اتنے بکریوں سے اور گھر آئے تو غلاموں کی دنیا میں اللہ نے بہت زیادہ مال دیا لیکن مجھے کبھی احساس نہیں تھا جب خوب اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال بڑھا دیا ایک عرصے کے بعد وہ مزدور پھر آیا صاحب چلے جتنا دے رہے تھے اتنی مزدوری دے دے اللہ اکبر مزدور آیا اپنی مزدوری مانگنے اللہ جب اس نے آنا مزدوری مانگنے کے لیے تو مجھے معلوم تھا کہ چند تک ہے اس کی مزدوری ہے لیکن میں نے سوچا مزدوری چھوڑ کے گیا تھا میں نے اس کو کاروبار میں لگایا تو اس کی مزدوری کی برکت سے اتنا مال ملا مجھے مال اس کا تھا تو اس مال سے جو فائدہ ہوا ہے فائدہ بھی اسی کا ہوگا جیسے اس کی مزدوری ہمارے لیے حلال نہیں تھی ایسے ہی اس کا مال فائدہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے اونٹ ہیں یہ گھوڑے ہیں یہ بکریاں ہیں پیچھے پلک کر کے گھر میں دیکھ چاروں طرف نو کا گلاب ہم بھرے ہوئے ہیں اللہ کے بندے یہ سب تیرے مال سے تو سب لے جا میں تیری مزدوری ہی نہیں بلکہ اس کو بھی دے دیتا ہوں اور وہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا اللہ جانتے ہیں جب جانے لگا تو کم وقت یہ بھی نہیں کہا اچھا محنت کیا اس کو تو بھی لے لیں نہ میں نے مانگا نہ اس نے دیا سب سب لے کے چلا گیا کوئی ایک چیز نہیں چھوڑا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ میں غریب بن گیا لیکن اللہ تیرے گھر سے مال اس کا ہے فائدہ بھی اس کا ہے محنت نہ ملے لیکن کم سے کم حرام مال سے تو میں بچ گیا لے کے چلا گیا اور میں غریب بن گیا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے مزدور کے ساتھ احسان ماں باپ کی خدمت اور اللہ تعالی کے ڈر سے برائی سے باز رہنا یہ تین عمل ایسے اللہ رسول بیان فرمایا جیسے اس نے دعا مانگی تیسرے اللہ کل تو اللہ اگر میں نے مزدور کے ساتھ یہ سلوک تیرے ڈر سے کیا اور تجھے میرا عمل پسند ہے اللہ اس کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے چٹان فرق گئی اور تینوں بڑے اطمینان کے ساتھ نکلے اور اپنے اپنے گھر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی ان تین باتوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے چھوٹے چھوٹے غریب مسکین نوکر رشتے دار سب کے ساتھ اللہ احسان کرنے والا بنائے اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج سارے بچوں کو ساری بچیوں کو سارے نوجوانوں جوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا وفادار بنا بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے میرے نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رماتے ہیں کل جو خیر اللہ جل خیر یدخر یومل یوم القیامہ ہر گناہ کی سزا تو اللہ آخرت پر مؤخر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ایسا گنا ہے اللہ سب سے جلدی دنیا میں سزا دیتا ہے اور دنیا میں دینے کا بعد بھی چھوڑ نہیں دیتا بڑا عذاب جو ہے آخرت کے لیے بچا کے رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے الہ العالمین ہم نے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کے توفیق دی الہ العالمین جو بیمار ہو کلی عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو شرک اور کفر میں ہیں اللہ ہدایت نصیب فرما جو بدعت مبتلا ہے انہیں سنت پر عمل کرنے والا بنا دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آمان و انصار سب کی اللہ تعالی حفاظت فرما اللہ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 فرما بردار بنا دے قوم اور وطن کا وفادار بنا دے اللہ ان سے وہی کام لے جو ملک کے باشندوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے الہ العالمین ان کے ظلم سے ہمیں بچا لے اگر وہ بے دینی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین عطا کر دے اگر گمراہی پر ہیں اللہ رب العالمین ہدایت لگا دے الہ العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو امن و مان کا گہوارہ بنا دے ہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہر اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی جان عزت عصمت عفت حفاظت فرما اللہ اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم الله ان بالعدل القربى عن الفحشاء والبغي وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى کر